بن عبداللہ سے منقول ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور کہا کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے بارے میں بیان نہیں فرماتی وہ فرمانے لگی جب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے تو فرمانے لگے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ہم نے کہا نہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی ڈالو ہم نے تعمیل کی آپ نے غسل فرمایا تاکہ بخار کی حدت کم ہو پھر آپ نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو بے ہوش ہو گئے پھر ہوش میں آئے تو فرمانے لگے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول نہیں بلکہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو ہم نے تعمیل کی آپ نے پھر غسل کیا اور اٹھنے کا ارادہ کیا مگر دوبارہ بے ہوش ہو گئے پھر تیسری دفعہ بھی ایسے ہی فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگ مسجد میں بیٹھے عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے آخر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں قاصد ان کے پاس آیا اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل آدمی تھے کہنے لگے اے عمر تم نماز پڑھاؤ انہوں نے کہا آپ ہی اس اعزاز یعنی امامت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں پھر ان دنوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نمازیں پڑھائیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں افاقہ محسوس کیا تو آپ نماز ظہر کے لیے دو آدمیوں کے سہارے تشریف لائے ان دو آدمیوں میں سے ایک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جب آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور آپ آپ نے نے لانے والے ان دو آدمیوں کو کو حکم دیا تو انہوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائی جانے بٹھا دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے رہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے عبید اللہ نے کہا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے پاس گیا اور میں نے کہا کیا میں آپ پر وہ روایت پیش نہ کروں جو مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے بارے میں بیان کی ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے پوری روایت بیان کی انہوں نے کسی بھی لفظ کا انکار نہیں کیا مگر انہوں نے کہا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھے اس آدمی کا نام بتایا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کو سہارا دینے والے تھے میں نے کہا نہیں انہوں نے فرمایا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے سنن نسائی حدیث نمبر آٹھ سو پینتیس